حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری تمہاری بہترین خوشبو ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات